حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے استحاضے کا خون آتا ہے اور میں خون سے پاک نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک رق کا خون ہے حیض نہیں جب حیض آنے لگے تو نماز سے رک جاؤ اور جب حیض ختم ہو جائے تو خون دھو کر نماز پڑھو سنن نسائی حدیث نمبر تین سو پینسٹھ